جناب حمز بن قیس انساری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ زمین کو قرائے پر دینا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین قرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے میں نے پوچھا کہ کیا سونے اور چاندی کے بدلے بھی منع کیا ہے تو کہا کہ سونے اور چاندی کے بدلے میں کوئی حرج نہیں سننے ابو داوت حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترانوے